کرنی مگر جو ظالم کافر ہوں گے ان کے ساتھ جہاد و قتال ہوگا اشہر الحرام و بشہر الحرام حرمت والا مہینہ یہ بدلے میں ہے حرمت والے مہینے کے اور حرمات ساری بدلے میں ہی ہوتی ہیں فمن اعتدا علیکم کو علیہ بمثل ما اعتدا علیکم بس جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی تم اس کے اوپر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے اوپر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے بات چل رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں آ کے جہاد کی اجازت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد و قتال کے اوپر جو ایک تحقیقی بات تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے اس عید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی جہاد اور قتال ہی نہیں کرتے رہنا کوئی مقصد ہے اس جہاد اور قتال میں اگر وہ مقصد سامنے آ گیا تو پھر جہاد اور قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں تسلیم ہو جائیں مان جائیں کہ ٹھیک ہے آپ برحق ہیں اور ہم سے جو غلطی ہوئی ہے یا آپ کے بارے میں کوئی دھوکہ سوچا ہے کوئی لڑائی کا مشورہ کیا ہے ہم اس معذرت چاہتے ہیں اس غلطی پر اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو بس ختم پھر فعین انتہاؤ اگر وہ اپنی سرکشی سے کفر سے شرک سے انعت سے باز آ جائیں فعین اللہ غفور الرحیم تو آپ لوگ کتال روک دیں بس یہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کفار کے لیے اللہ رب العزت کے احکام دو طرح کے ہیں ایک وہ کفار ہیں جو عرب کے ہیں ان کے لیے قانون ضابطہ اللہ تعالیٰ کا اور ہے اور ایک وہ کفار اور مشرقین ہیں جو خطۂ عرب سے باہر کے ہیں جو کفار اور مشرقین وغیرہ وہ خطۂ عرب کے ہیں ان کے لیے قانون اور ضابطہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں مسلمان نہیں ہوتے تو قتال ہوگا ان کے ساتھ یا یہ کہ وہ عرب سے ہی نکل کے باہر کہیں جا کے آباد ہو جائیں درمیان والا جو دوسرے کفار کے لیے غصول ہے وہ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے خطے میں ان کا ہم زبان ہم نسل ہم خاندان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بنا کے بھیجا ہے ان کو اپنے پیغمبر کی قدر زیادہ کرنی ہے دوسری زبان والے علاقے والے ملک والے لوگوں کے مقابلے میں لہٰذا عرب کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ جہاد اور قتال جاری رہے گا اللہ یہ کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں نکل جائیں کسی اور ملک میں خطۂ عرب سے نکل کر وہاں آباد ہو جائیں جو خطۂ عرب سے باہر کے لوگ ہیں ان کو فار کے لیے اللہ رب العزت کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ان سے پہلے تو اسلام کی دعوت دی جائے گی اگر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو اچھی بات اس سے اونچی اور کیا بات ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں اور اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ آپ آرام سے رہو اپنے ملک میں اپنی جگہ میں اور مسلمان بادشاہ کو امیر کو جزیہ دیتے رہو ٹیکس دیتے رہو اگر وہ اس پر راضی ہو گئے تو بھی ٹھیک بات ہے اور اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنے کا کتال کرنے کا حکم ہے اجازت ہے اور اگر کتال اور اجازت کے درمیان پھر بھی وہ باز آ جائیں تسلیم ہو جائیں جزیے پر آمادہ ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں تو یا کوئی سلو وغیرہ جنگ بندی کی کوئی ترتیب بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا جو خطہ عرب کا کافر و مشرق ہے اس کے لیے جزیہ یا سلو یا فلاں ایسی کوئی بات نہیں یا اسلام لائے یا اس کے ساتھ قتال ہوگا یا خطۂ عرب سے ہی نکل جائے جس کو آپ نے آخری <clears throat> وصیت میں فرمایا کہ اخرج المشرقین من جزیرت العرب کہ عرب کے خطے سے مشرقین کفار وغیرہ کو نکال دینا ہے جیسے اخرج الہود والنصارہ من جزیرت العرب کا فرمان آپ کا تھا <clears throat> تو فرمایا کہ جب قتال ہو رہا ہو جہاد ہو رہا ہو فعن انتہو کافر باز آ گیا تو آپ اس میں چھوڑ دینا ہے اس کو اب بھلے وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے یا دل کے اعتبار سے پڑھ کلمہ پڑھ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے تم ظاہر کے پابند ہو <clears throat> بس جب اس نے اسلام کا اعلان کر دیا اس کے اوپر اسلام کے قانون نافذ ہو جائیں گے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی اجازت نہیں کسی ایک آدھ مارکے میں بعض صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی تھی کسی شخص سے کتال کسی قوم سے کتال ہو رہا تھا اس میں ایک شخص نے کلمہ پڑھ دیا لیکن صحابہ اکرام نے اس کو قتل کر دیا آپ نے آپ کے سامنے جب پیش آئی بات تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ شقت تلبہ ہو کیا آپ نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے اسلام لا رہا تھا دل کے اعتبار سے اسلام نہیں تھا کیونکہ دل کی حالت تو صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں اور کون جانتا ہے اسلام جب ظاہری الفاظ سے وہ ظاہر کر رہا ہے بس وہ مسلمان ہے فین انتہا ہو اگر وہ باز آ جائیں کفر و شرک زید کتال مقابلے میں فین اللہ غفور الرحیم بس اللہ معاف کرنے والا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اللہ خالق ہے اور اس شخص نے مشرق نے کافر نے تو کتنے سال تک اپنے اپنے خالق کو معبود کو بلائے رکھا ناراض رکھا تیس سال پچاس سال ستر سال اور جیسے اس نے اللہ رب العزت کا نام لیا کلمہ پڑھا تو جو خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا کھلاتا ہے پلاتا ہے زندگی دی سب عزت دی وہ خالق اس کو ایک کلمے کے ساتھ جب معاف کر دیتا ہے سب حدیث میں عطا علیہ السلام یہد حدم قبلہ کہ اسلام کی برکت سے صاحب کا تمام گناہ کفر شرک سب معاف ہو جاتے ہیں تو تم لوگ اس کو کیوں نہیں معاف کرتے ہو معاف کر دو بس اللہ نے اس کو معاف کر دیا اللہ مہربان مغفرت کرنے والا ہے حتیٰ لا تکون فتنہ و یقون الدین اللہ قتال جائز ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہوا فتنے سے مراد کفر ہے شرک ہے ضد و اناد ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے والے پریشان کرنے والے وہ تمام عناصر اور جماعتیں کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ یقون الدین اللہ یہ جہاد جاری رہے گا کوئی اس کو حدیث میں آتا ہے کہ کسی عادل بادشاہ کا عادل جہاد کو نہیں ختم کر سکتا اور نہ کسی ظالم بادشاہ کا ظلم جہاد کو ختم کر سکتا ہے ہاں جہاد آخری دور میں جب پورے روئے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کا دور آئے گا تو اس وقت اسلام پورا ہو جائے گا غالب ہو جائے گا پھر جہاد کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اس کے اگلے مرحلے میں ہی قیامت آ جائے گی <clears throat> وہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے دین والے لوگ بہ یون الدین اللہ جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ کفر و شرک وغیرہ نہ رہے وہ یقون الدین اللہ اللہ کے لیے ہی دین ہے <clears throat> وہی غالب ہو جائے گا فین انتہو پھر دوبارہ حکم فرمایا کہ اگر وہی کافر و مشرق جو آج تک تمہیں ستاتے رہے تمہارے اوپر ظلم کرتے رہے تکلیف دیتے رہے اگر وہ باز آ جائیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں مسلمان ہو جائیں تو آپ بھی ان کے اوپر زیادتی اور چڑھائی نہ کریں ہاں جو کافر و مشرق ہیں ان کے ساتھ جہاد جاری رہے گا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص یہ اعت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب سن چھ ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی تھی کہ جو میں عمرہ کر رہا ہوں تو آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی عمرہ کرتے ہوئے میں نے اور نبی کی خواب تو حجت ہوتی ہے اور صحابہ کرام بھی ساتھ تیار ہو گئے اتنے عرصے سے شوق تھا ایک تو اپنا آبائی علاقہ ہی تھا عام مسلمان کا دل بیت اللہ میں مسجد نبی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے تو وہ تو تھے ہی وہاں کے مکین تو زیادہ محبت تھی <clears throat> اپنے آبائی علاقے سے انسان کو تباً زیادہ محبت ہوتی ہے خواہ یہ فضیلت حاصل ہو بھی نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے اور جب آبائی علاقے میں بیت اللہ شریف بھی ہو تو پھر تو زیادہ محبت ہے اس سے اونچی مسلمان کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے تو سب صحابہ اکرام نے کہا ہم چلتے ہیں وہ چلے گئے تو آگے رکاوٹ پیش آ گئی پھر وہ سلو طے ہوئی جو کئی دفعہ رض کی واپس آ گئے اگلے سال جب انہیں شرائط کے مطابق عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا اعلان فرما دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں خیال آیا آپس میں پھر اس کو اظہار کیا یہ کہ ان مشرقین کی سلو کا اعتبار کیا ہے انہوں نے تو ہمارے ساتھ جنگ بندی کی سلو کی ہوئی ہے لیکن مشرقین کی سلو کا اعتبار کیا ہے ہو سکتا ہے ہم وہاں پہنچے عمرہ کر رہے ہوں اور وہ حملہ کر دیں لڑائی شروع ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں اب اس میں <clears throat> دو باتیں ہیں ایک تو حدود حرم کے اندر لڑائی کرنا منع ہے دوسری بات یہ ہے کہ چار مہینے محترم ہیں جن میں لڑائی کرنا منع ہے ذکادہ ذی الحجہ محرم اور رجب تو ہم جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ ذکعہ کے مہینے میں جا رہے ہیں ہم لڑائی نہیں کریں گے لیکن مشرقین کی سلو کا اعتبار کیا ہے ہو سکتا ہے وہ ہم پر حملہ کر لیں اور ہم تو حملہ کر نہیں سکتے اس لیے کہ حدود حرم کے اندر ہوں گے ایک بات دوسرا یہ کہ ہم جس مہینے میں عمرہ کر رہے ہیں وہ ذکع کا مہینہ عشر حرم میں سے ہے تو اب کیا ہوگا یہ صحابہ کرام کے دلوں میں بات آئی پھر آپس میں انہوں نے اظہار بھی کیا اللہ رب العزت نے یہ عید نازل فرمائی کہ دیکھو حرم محترم ہے اشر حرم یہ محترم ہے تم نے ابتدا بالقتال نہیں کرنی یہ اس کے تقدس کے خلاف ہے لیکن اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے حدود حرم میں تو اپنی جان بچانے کے لیے دفاع کر سکتے ہو اشور حرم میں اگر تم نے ابتدا بالقتال نہیں کرنی یہ خلاف ادب ہے لیکن اگر کوئی اشور حرم میں اور تمہارے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو اس کی مدافعت کے طور پر اجازت ہے اپنی جان بچانے کی یعنی یوں جائز ہے یعنی ابتدا بالقتال حرم میں نہ ہو اور اگر کوئی کر دے تو جان بچانی فرض ہے گار یہ شخص نہیں ہوگا ابتدا بالقتال والا گار ہوگا یہی بات اشور حرم کی ہے کہ ابتدا بالقتال والا وہ بے ادبی کرنے کا مرتکب ہو کر گنہگار ہوگا لیکن جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کو اپنی جان اپنی مال اپنی عزت بچانا حکم شرعی ہے وہ جو لڑائی کرے گا گناہگار نہیں ہے تو اس پر یہ نازل ہوئی اشہر الشہر اشہر الحرام و بشہر الحرام والحرمات و قصاص حرمت والا حرم ہے یہ تب ہے جب وہ بھی حرم کا احترام کر رہے ہوں یعنی مشرقین مکہ اگر انہوں نے احترام نہیں کیا اور تمہارے اوپر حملہ کر دیا تو اپنا دفاع کر سکتے ہو والحرمات و قصاص اور تمام مقدسات جگہوں کی یہی بات ہے کہ تمہارے اب یہاں جیسے اللہ بچائے مسلمانوں کے سب علاقوں کو کہ ہر جگہ میں بام دھماکہ یہ وہ فلان کوئی شخص مسجد کے اندر نظر آ گیا کہ یہ تو نمازیوں کے اوپر کچھ گرانے لگا ہے اور دوسرا شخص کھڑا رہے کہ مسجد میں لڑائی کرنا تو کسی کے ساتھ یوں کرنا تو بے ادبی ہے مسجد کی جب وہ اتنا بڑا اقدام کر رہا ہے تو اپنی جان بچانا اس کو روکنا اس سے تلاشی لینا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے رہی بات ابتدا بالقتال نہ فرمایا فمن اتدا علیکم فاتدوا علیہ وسلم علیکم واتقوا اللہ اگر کفار کی طرف سے تمہارے اوپر زیادتی ہو گئی تو اتنا بدلہ تم ان کو دے سکتے ہو جتنا انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اس میں حد سے تجاوز نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو وطق اللہ ان انََََََََََ اللّہ معلمفین جان لو کہ اللہ رب العزت پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے ہر وقت اس میں آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے آپ نے اس عید کا اس سے اگلی پچھلی عید کا بھی سنا ہے کہ حدود حرم کا اعتبار ہے اور وہ حدود حرم کا اعتبار ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے آگے انشاءاللہ ہم اگلے پیر سے پیر منگل بدھ جمعرات جو اگلے ہفتے کا آئے گا اس میں آیات بھی اتفاق سے حج کے متعلق ہیں اور حج کے ہی بارے میں عمرہ اور حج کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے پہلے تو یہ ترتیب تھی کہ جمعے کے بیان میں حج کے اوپر ہو جاتا تھا بیان تو اس دفعہ چونکہ حقوق کے اوپر موضوع شروع ہوا تو وہی بھی ترتیب چلے گا جمعے میں بھی اعلان کر دیں گے کہ جس شخص کو حج کے مسائل کی واقفیت کی ضرورت ہے تو وہ اگلے ہفتے میں پابندی کرے ظہر اس آدھے گھنٹے والے بیس منٹ والے درس میں آخر میں جو علماء نے اس صحت کریمہ کے تحت بات لکھی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اگلی آیات میں بھی وہ آ جائے گی وہ یہ کہ کفار کو بھی منع تھا حرم کے اندر کتال کرنا وغیرہ اور اگر انہوں نے کر دیا تو پھر مسلمان کو جان بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے تو زیقادہ ذی الحجہ یہ محرم یہ عشور حرم ہیں تو یہ جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یہ تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں بڑی تڑپ کے ساتھ جاتے ہیں کتنے مشکل بعض دفعہ تو ویزے لگتے ہیں کتنے مشکل سے بندہ پیسے جمع کرتا ہے کیا کیا اور ذرا سا کسی کا کندھا موڈا آ گیا تو آگے سے پہلوانی دکھانا یہی حاجی آپس میں ایک دوسرے کو شروع کر دیتے ہیں حج میں تین ہی باتیں تو اہم ہیں فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج بد نظری یا اس طرح کی کوئی سوچ نہیں کرنی گالی نہیں دینی اور کسی قسم کی کوئی لڑائی جب کفار کے لیے پابندی تھی تو جو کرنے ہی حج گئے ایک ہی جماعت ہے سب ایک ہی گویا کہ مسلک مذہب مشرب والے لوگ ہیں تو ذرا ذرا سی بات پر لڑائی کرنے سے حج کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اللہ سمجھ